کی بات ہے سننے والوں کی برکت سے بات آتی ہے صحیح اللہ تعالیٰ طلب پر دیتے ہیں اور ذوق پر دیتے ہیں عام طور پر اپنی مخلوق میں ذوق ہے کمزوری ہے تو اللہ دیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے یا طلب ہے وہ طلب کی وجہ سے بھی دیتے اور بغیر تو بغیر طلب کے بھی دیتے عام طور پر طلب والا محروم نہیں ہوتا اور کمزور کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتے بلکہ جتنی کمزوری ہوتی ہے اتنی آنت ہوتی ہے جتنی کمزوری مخلوق کی اتنی ہنت یہ عام ہے اس کے نشان چھوٹا بچہ جتنا وہ کمزور اس کی دیکھ بھال اس کی آمد اتنی ہی زیادہ ہوگی کیوں وہ کمزور ہے بولتا بھی نہیں ہے بتاتا بھی نہیں ہے کمزور ہے روتا ہے بس ایک ہی بات اس کے پاس ہے اظہار کے لیے رو لیا تو پھر اس کی ہر قسم کی دیکھ بھال ہوتی ہے کھانے کی پینے کی دوا داروں کی سردی کی گرمی کی ہاں، کھلانے کی سہلانے کی سب چیزوں کی اللہ کا دستور ہے جو کمزور ہوا اس کی آنت کی جو کمزور ہوا اس کی آنت کی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو لیے لیے پھرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے یہ کمزوروں کی مدد ہوتی ہے اور طلب کرنے والوں کو دیتے ہیں طلب کرنے والوں کو دیتے ہیں ناقدروں قدرے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں طلب کا مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے رغبت کا مادہ رکھا ہے اس لیے طلب بڑی تو وہ چیز ملی آخری زمانے میں لوگوں میں مال کی طلب بڑھ جائے گی تو مال بھی بڑھ جائے گا تو پالے کو مت دنیا حدیثوں میں تمہارے پاس دنیا پھیل جائے گی کیوں میں دین ان میں دنیا کی طلب آ گئی چاروں طرف سے آئے گی طرف آئے گی اس زمانے میں دین کی طلب تھی تو لوگوں کو دین مل جاتا تھا اعلیٰ درجے کا دین سلمان فارسی دین کی طلب میں چلے چلے چلے پر بارشوں چلے تو سب سے اونچا معیار دین کا ان کو مل گیا کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ڈھائی سو سال کی عمر پائی چلتے رہے مجوسی کے گھر پہ چلے تھے اور نبوت کے گھر میں پہنچے ماں باپ مجوسی آتش پر وہاں سے چلے طلب میں اللہ نے کہاں تک پہنچایا نبوت کے گھر تک وہاں پہنچ گئے اور وہاں ان کا استقبال ہوا سلمان و منا اہل البیت یہ فرمایا سلمان و منا اہل البیت اس نے فرمایا سلمان ہمارا آدمی ہے اہل بیت میں سے جو کہا گھر والوں میں سے طالب میں کل عربوں سے کہہ رہا تھا میں کہ تمہارے عرب میں یہ مسل مشہور ہے طالب خالی جو طلب کرنے والا ہوگا وہی دودھونے والا ہوگا ہاں بچوں کو دودھ ملتا ہے اچھی چیز ملتی ہے اللہ کرے ہمارے اندر دین کی طلب آ گئی دعوت جو ہے وہ دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دعوت میں ترغیب کی دی جاتی ہے فضائل سنائے جاتے ہیں برکات بتائی جاتی ہے دعوت میں اکرام کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں طلب پیدا کرانے والی ہے رقبت پیدا کرنے والی ہے انہیں فضائل سناؤ تو فضائل سنا دے دعوت میں اور فضائل عمل کے سنائیں گے عمل کے اجزاء کے بھی عمل سنائیں گے عمل کے وسائل کے بھی فضائل سنائیں گے آپ سنتے ہیں روزانہ کہ نماز کے بھی فضائل ہیں اور رکو سکتے کے بھی فضائل ہیں تصویر سبحان پہ لازم سبحان اعلیٰ کے فضائل ہیں نماز میں چل کر جانے کے بھی فضائل ہیں نماز کے انتظار کے بھی فضائل ہیں مسجد بنانے کے بھی فضائل ہیں مسجد کی صفائی کے بھی فضائل ہیں مسجد کے آباد کرنے کے بھی فضائل ہیں اور اصل موضوع نماز ہے یہ سب نماز کی وجہ سے ہے تو نماز کے لیے ایک نماز کی فضیلت نہیں بتائی بلکہ نماز اور نماز کے لیے جو بھی چیز اختیار کی جائے گی ان سب چیزوں کی فضیلت ملے گی جھاڑو مسجد میں دینے کی بھی فضیلت ہے کہ مسجد میں جھاڑو دیا مسجد میں لوگ مسجد میں خوشبو کی دھونی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے مسجد کوبا میں جاتے تھے مسجد کوبا کو جھاڑو دینے کے لیے جا کے مسجد کوبا کو جھاڑو فضائل سنایا اذان کے فضائل ہے کہ اذان نماز کے لیے اذان کے جواب دینے کے بھی فضائل ہیں لوگوں نے کہا رسول اللہ اذان دینے والے تو بہت آگے بڑھ گئے فرمایا تم وہ بات کہو جو اذان والا کہتا ہے تاکہ تمہیں بھی یہی ملے فضائل سنائے جاتے فضائل بتائے جاتے اور یہ فضائل دماغ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں خیالی نہیں ہے تجرباتی نہیں ہے فضائل کی جتنی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے الہامی ہے القائی ہے یعنی فضیلتوں کی وہی آئی ہے جس طرح حلال حرام کے حکم وہی سے آئے ہیں ایسے ہی فضائل کی جو باتیں ہیں وہ وہی کے ذریعہ بتائی جاتی ہے اپنے عقل سے نہیں قیاض سے نہیں کلمہ بازار میں پڑھو بازار کے کل میں تو کتنی نیکیاں ملے گی یہ دس لاکھ مسجد میں پڑھو تو کہ مسجد میں پڑھو تو نہیں ہاں۔ مسجد کے لیے نہیں ہے یہ بازار کے لیے تو اس میں عقل اور قیاس کو نہیں چلتا دخل تو ہم کو فضائل بتائے ہیں کیوں طلب پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے پاس یہ ہے اللہ کے پاس یہ ہے اور تمہیں اس راستے سے یہ ملے گا ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا بتایا ہے ایک سبحان اللہ ایک الحمد للہ بہت پہاڑ سے بتا سبحان اللہ آدمت الحمد للہ آدمت طلب کے لیے ہے کہ طلب آ رہے ہیں چونکہ یہ سب اللہ کے وعدے ہیں ذائق جو ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں کہ آپ کو یہ دینا ہے یہ دینا ہے یہ دینا ہے سب دینے کے لیے تو دعوت یہ دعوت طلب پیدا کرانے کے لیے ہے اس لیے دعوت دینے والا اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے بڑا نہیں بناتا چھوٹا وہ دبتا بھی ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے دوسروں کی عزت کرتا ہے کیوں تاکہ وہ پہچان لے مقصد کو وہ مقصد کی اس میں طلب آ جاوے اور وہ بھی مقصد کے لے کے چلنے والا بن جاوے وہ طلب بڑی بات ہے ایک طلب پیدا کر رہے کا راستہ دعوت میں فضائل یہ علم ہے اور ایک طلب پیدا کرانے کا راستہ دعوت میں برتاؤ ہے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کہ اکرام کا درجہ پہچاننا اور درجہ پہچان کر اس کے مطابق اس ساتھ برتاؤ کرو ہاں، تو اس کا ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور وہ بھی مقصد میں مددگار بن جائے گا کہ اس کو اپنا مقام سمجھ میں آیا اس کو یہ بھی سمجھا کہ میرا حق ادا کرتے ہیں میرے حق کا لحاظ کرتے ہیں حکریم و کریم قوم اللہ قوم جب کسی قوم کا عزت دار آدمی تمہارے پاس آوے تو تم بھی تم بھی اس کی عزت کا خیال کرو تم بھی اس کی عزت کا لحاظ کرو انزل اللہ سب منازلہ ہوں ہر آدمی کا درجہ پہچانو اور درجہ پہچان کر اس کے مطابق اس کا برتاؤ کرو عائشہ ام المومنین کے پاس ایک آدمی آیا ضرورت اور میرا روٹی اس کو دے لو روٹی دے دی چلا گیا ایک دوسرے کو کساب آئے اور میا دسترخان بچھاؤ وہ کھانا رکھو دسترخوان رکھ کر کے کھانا کھلایا پوچھا امول ممبنی وہ بھی تو تھا کھانے والا یہ بھی اور دونوں کے درجوں میں فرق ہے اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے ہر ایک کو روٹی روٹی دے کر چلتا نہیں کرنا یہ سب ایک تو اسے طلب پیدا ہوتی ہے کہ کسی کام کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے کسی مجمے کو آمادہ کرنا ہے تو اس کی ترغیب کی باتیں ہیں دنیا میں لوگ اشتہارات دیتے ہیں ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اور ایڈورٹائزوں میں مختلف اسلوب اختیار کرتے ہیں اپنی چیزوں کی لوگوں میں طلب پیدا کراتے ہیں ہاں، مفت بھی دیتے ہیں مفت بھی دیتے ہیں یہ لو یہ ہماری کمپنی کی طرف سے ہے ایڈورٹائز ہے مفت لے جاؤ اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کی تشکیل بھی ہوتی ہے مشہور بھی ہوتا ہے اور ہاتھ کا دل بھی خوش ہو گیا وہ دوسروں سے کہے گا تجارت کرنے والوں کے طریقے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کی طلب پیدا کراتے ہیں پھر وہ ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا ہاں، ان کے پاس نقد نہیں ہے تو وہ ادھار لیں گے پورے پیسے نہیں ہیں تو قسط وار خریدیں گے یہ سب مثال ہے آدمی کی طبیعت ہے اللہ نے ہمارے دین ہماری طبیعت کا لحاظ کیا ہے وہ ہم سے ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اللہ عالم خلا الطیف القبیر یا جو پیدا کرے گا وہ نہیں جانے گا وہ تو بہت باریک بین ہے بہت باخبر ہے ہمارے اندر طلب کا مادہ ہے اس لیے دعوت کے ذریعے سے طلب کو حق کی طرف مائل کیا ہے ورنہ طلب باطل کی طرف مائل ہو جاتی ہے شہوتوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے خواہشوں کی طرف چل پڑتا ہے روح طلب کا دعوت جو ہے طلب کا خاتمہ نہیں کرے گی اس لیے کہتے ہیں دعوت ہمالا کرتی ہے ازالہ نہیں کرتی دعوت ہمالا کرتی ہے ہمالا کمانے مائل کرے گی باطل سے حق کی طرف اللہ اور اللہ کی باتوں کے سوا باقی سب باطل ہے اللہ کل شیما خل اللہ باطل یاد رکھو اللہ کے سوا اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے تو اللہ کی طرف لانا ہے اللہ حق ہے جو طلب کا مادہ ہے اسے ختم نہیں کرایا بلکہ اس کو ادھر سے ادھر مائل کرایا لوگوں میں بہادری تھی خون ریزی کڑپتی تھی تین شبدا کر کے اس بہادری کو حق کے لیے استعمال کرایا تو دعوت دعوت حمال کرے گی مائل کرے گی کس کی طرف حق کی طرف لوگوں کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کرنا یہ دعوت ہے تو مائل کرنے کے لیے یہ ہے ترغیب ترغیب کا علم اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا ہے بہت تفصیل سے اتارا ہے ہر زمانے میں علماء کرام نے ترغیب کی کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی ترغیب کی کتابیں لکھی اور دلوں کو نرم کرنے والی کتابیں لکھی ہیں کتاب الرفاق جیسی کتابوں میں دلوں کو نرم کرنے والی باتیں یہ بھی دعوت کا ایک ہے آپ نے فضائل سسکار میں پڑا ہوگا موت اور موت کے بعد کی چیزیں اور یہ سب وہ دلوں کو نرم کرتی ہے رقاب یہ سب مائل کرنے کے لیے ہے جس کی طرف یہ حق کی طرف آخرت حق ہے آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے اس لیے ان باتوں کی طرف دھیان ہونا چاہیے ہمارا کیونکہ یہ اصلی جوہر ہے کہ آدمی کسی چیز کی طرف مائل ہو گیا اس کا دل لگ گیا دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے اللہ اقبل بقلبی بکلبی دینک دین اے اللہ مجھ کو میرے دین کی طرف میرے دل کے ساتھ مائل کر دے کہ کسی چیز میں دل لگ گیا تو ہو گیا اور کسی چیز سے دل ہٹ گیا کئی بات تو دعا مانگی اللہ اقبل بقلبی علادی دینک اے اللہ مجھ کو میرے دل کے ساتھ میرے دین کی طرف کر دے بس جدھر دل لے گیا ادھر آدمی لگ گیا صرف اداروں بدار یہ ترغیب کی باتیں ہیں وہ ترغیب والا برتاؤ یہ دعوت کے اسلوب کہلاتے ہیں صحیح رخ پر لانے کے لیے زندگیوں کو اللہ کے وعدے پر دھیان رہا اللہ کے وعیدوں پر دھیان رہا اور اس کو سامنے رکھ کر چلتا رہا آدمی یہ کیا چاہتے ہو کہ جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسول یہ اللہ ہمیں وہ دے دے کہ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا رسولوں کی زبانی وعدے ہوتے ہیں رسول کہتا ہے اللہ یہ دے گا اللہ یہ دے گا بولو کون تیار ہے پھر اس کے لیے محنت کرائی جاتی محنت میں ڈالنے سے اس کا یقین پیدا ہوتا ہے محنت یقین پیدا کرتی ہے ہر چیز کی محنت اس چیز کا یقین پیدا کرے گی زمین کی محنت زمین والا یقین پیدا کرے گی مال کی محنت مال والا یقین پیدا کرے گی چیزیں دلوں کو کھینچنے والی ہے اس کی محنت کرتا دل ادھر کھینچے گا ہم نے دنیا کی چیزوں کو زینت دی ہے کھینچتی ہے آدمی کو رغبت پیدا کراتی ہے لیکن وہ رغبت زینت کی ہوتی ہے حقیقت کی نہیں ہوتی زینت کی رغبت علماء نے کہا کہ ہر چیز کی زینت غیر مقصود ہے زینت صرف نمائش کے لیے ہوتی ہے ہر چیز کی زینت خوبصورت پوشاک خوبصورت جوتے جو جوتے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ورنہ وہ تو اس زندگی میں لے جانے کے لیے زینت ہر چیز کی غیر مقصود ہوتی ہے اور بے قابو بھی ہوتی ہے مقصود اس کے ثمراط اور نتائج ہوتے ہیں لیکن آدمی زینت پر مر مٹتا ہے عورت کی زینت غیر مقصود ہے عورت کی زینت غیر مقصود ہے اصل تو اولاد مقصود ہے نسل مقصود ہے سوال و تناسل یہ مقصود ہوتا ہے مکان زینت غیر مقصود ہے آرام اصل مقصود محسوس آرام ملے مکان بہت خوبصورت ہے اور پڑوسی پریشان کر رہا ہے ہاں۔ پڑوسی پریشان کر رہا مکان تو بہت اچھا ہے شو بھی بہت اچھا ہے پڑوسی پریشان کر رہا ہاں۔ ابو جا رہی جاری حدیثوں میں اے اللہ برے برے پڑوسی سے بتانا رہنے کی جگہ پر سفر میں تو کبھی تھوڑے دن کے تھے الگ ہو گئے لیکن جو رہائش کی جگہ ہے وہاں کا برا پڑوسی یہ اللہ تم سے بتانا تو زینت مقصود نہیں ہوتی اللہ کے دوران ہر جس نے زینت دی ہے زینت کا زوال بھی جلدی ہوتا ہے زینت کا زوال جلدی اسے کا یہ زینت تمہارے امتحان کے لیے ہے زینت کو قربان کر کے یا زینت سے نظر اٹھا کر کے حقیقت حاصل کرو کسی کھیتی کی زینت غیر مقصود ہے فصل مقصود ہوتے ہیں فصل کیسی ہے اگر فصل صحیح آئی ہے ہاں ٹھیک ہے اس لیے کہا میں نے ہر چیز کو زینت دے دی ہے اور وہ غیر مقصود ہے اس اس کے پیچھے نہ جانا حقیقت حاصل کریں دنیا سے آخرت حاصل کرنا یہ حقیقت ہے دنیا سے کیا حاصل کرنا آخرت کس دلیل سے کس دلیل سے اللہ نے قارون سے فرمایا کہ وقت ابھی فیما آتا دار الآخرہ کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے اسے آخرت حاصل کر لے یہ دلیل ہے ہاں اللہ نے تجھے مال دیا ہے اسے آخرت حاصل کر لے اور اپنا حصہ دنیا میں سے مت بھول جانا یہ ہر مالدار کو یہ رائے کی دی ہے قیامت تک کیوں کہ مال کی زینت مقصود نہیں ہے مال کی زینت مقصود نہیں ہے زینت کو دیکھنا یہ بچوں کا اور عورتوں کا سیوا ہے عورتیں اور بچے جو ہیں وہ زینت اور مرتے ہیں جی ہاں۔ یہ رنگ اچھا ہے یہ کلر اچھا ہے یہ دو اور دونوں کی عقل ناقص ہے زینت مقصود نہیں ہے اس کی حقیقت مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ نے قارون سے یہ فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے اور قارون کے زمانے میں جو نادان لوگ تھے وہ قارون کی جب وہ جنت کو دیکھتے تھے جب اس کی سواری نکلتی تھی اس کی چمک دمک ہوتی تھی تو ان لوگوں کو بڑی رغبت ہوتی تھی کہ یا لے تلنا مسلم ہوتی یا قارون کاش ہم کو بھی وہ ملے جو قارون کو ملا ہے وہ زمانے کے اہل علم تھے وہ دوسری بات کہتے تھے ہاں دین والے دین والے یہ کہتے تھے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تم آخرت کے ثواب کو کیوں نہیں سوچتے اس کی جنت کو کیوں دیکھتے ہو یہ اہل علم کہتے تھے علم کی رہبری یہی ہوتی ہے نتیجے کی طرف حقیقت کی طرح تو جو دعوت علم کے ساتھ ہوگی وہ نتیجے کی رقبت دے گی وہ کہتے تھے بھائی لکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا ولا يلقاها الا الصابرون وہ ان کو یہ سمجھا دیتے کہنت کو دیکھتے ہو آخرت کو دیکھو اور آخرت وہ کمائے گا جو اپنے دین پر ثابت رہے گا جو اپنے دین پر صابر رہے گا سفر کرے گا قائم رہے گا اس کو آخرت ملے گی اس لیے ہم کو دین کی آخرت کی رغبت دلائی گئی ہے کیوں یہ دین ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ کبھی بھی آدمی سے الگ نہیں ہوتی باقی سب نعمتیں علاحدہ ہو جاتی دین الگ نہیں ہوگا دین الگ نہیں ہوتا باقی سب نعمتیں الگ ہو جاتی مال ہو اہل و عیال ہو زمین ہو سب دین الگ نہیں ہوگا جی۔ یہ دین اس کے ساتھ جائے گا غریب ہوگا تو غریبی پہ غریبی میں بھی دین اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا مالدار ہو تو مالداری میں بھی دین اس کا ساتھ نہیں ہوتا سفر میں بھی دین ساتھ ہوتا ہے بیماری میں بھی دین ساتھ ہوتا ہے اور قبر میں بھی ہوگا اس لیے دین پر لانا ہے زندگیوں کو کہ دین پر زندگی آ رہے اور زندگی کے ہر حال میں دین آ رہے زندگی کے ہر حال میں دین آ رہے یہ دین کا تقاضا ہے کہ کوئی حال دین سے خالی نہ رہے جتنے حال آئے ہر حال کا دین اس لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ کامل ہے اس کے کامل ہونے کا اعلان ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو پورا پورا دین دے دیا پوری پوری نعمتیں تمہیں دے دی اب کسی سے کسی کی تم محتاج نہیں ہو رہبری کے لیے بلکہ تم ہی رہبر بنو گے دوسروں کے لیے ان کے حالات میں تم رہبر بنو گے حاکم حکومت میں دین کا محتاج ہے تاجر تجارت میں دین کا محتاج ہے اس لیے اللہ نے تاجروں کے پاس نبی بھیجا حاکم حکومت میں دین کا محتاج ہے اس لیے موسا علیہ السلام کو کرون کے پاس بھیجا کارون کے پاس بھیجا زمینداروں کے پاس بھیجا کہ زمیندار کہ اپنی زمینداری میں دین کا محتاج ہے تو زمینداروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دین والے بھیجے قوم میں سبا بڑے زمیندار تھے بڑے بڑے ان کے فارم تھے ان کی رہبری کے لیے تیرہ نبی بھیجے ان کی رہبری کے لیے کارخانے والوں کے لیے نبی بھیجے سارے علیہ السلام کو اس طرح زندگی کے ہر شعبے کے لیے زندگی کے ہر حال کے لیے آخر میں کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کامل دین کے ساتھ بھیجا اور آپ نے سب کو اس دین کی طرف بلایا اور سب کو اپنے دین کی تعلیم دی کلیا انی رسول اللہ ملک السماوات والارض اے نبی بتا دیجئے اے نبی بتا دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بیٹا ہوا ہوں پیغام لایا ہوں اللہ کے لیے سب کے لیے سب کی رہبری سب کی کامیابی کے لیے اور وہ خدا زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اس کا کوئی شریک نہیں یہ اعلان کروایا اور اسی اعلان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو عمومیت دی عمومیت دی اور عمومیت کے ساتھ اس دعوت کو چلایا پھر آپ جنوں کے بھی نبی ہیں جن بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں پہلے جن پیدا ہوئے تھے بعد میں انسان پیدا ہوئے جنوں کو بھی تبلیغ کی ہے جنہوں نے بھی استعمال کیا ہے ان کو بھی سنا یہ بات اللہ تعالیٰ کی پہنچائی وہ بھی مسائل اپنے لاتے تھے آپ کے پاس اور رہبری لیتے تھے عمومیت ہی ہے تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں دین آ گئے کیونکہ دین دین میں مولانا اجلاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے اس میں ایمانیات بھی ہے اس میں عبادات بھی ہے اس میں معاشرت بھی ہے اس میں معاملات بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اور باتیں کی پاکیزی بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے سب چیزیں سب چیزیں پورا دن لباس کی طرح سے لباس پورا لباس کا تقاضا کیا یہ پورے بدن کا لباس یہ لباس کی غایت یہ لباس کی غایت ایپ چھپے اور بدن کی رونق آ لباس کی غایت بتائیے وہ دین لباس کی طرح سے بعد میں لباس پہنتا ہے آج کل کے لباس کی بات ہم نہیں کرتے جو اصلی بات ہے وہ لباس کی غایت بتائیے لباس کی کیا غایت ہے کہ جو حصہ بدن کا چھپنا چاہیے وہ چھپ جائے اچانک چلے اور بدن کی رونق بھی پڑے یا بنی آدم دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری واری بریشا کم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے لباس پیدا کیا کیوں تاکہ تمہارے بدن کے چھپانے کی چیزوں کو وہ چھپا دیں اس کی حیت غذائی ظاہر نہ ہو ہاں۔ اور تمہارے بدن میں یہ رونق آ جائے الناس باللباس ایسے ہی دین ہے کہ برائیاں زندگیوں کی ختم ہو جائے اور ایمان کی عزت ملے لباس عزت کی چیز ہے کہ برائیاں زندگی ختم ہو جائے دین آیا کہ زندگی کی برائیاں ختم ہو گئی جس نے دین کو لیا اس کو پہلے زمانے کی اپنی برائیاں کھل گئی کہ میں پہلے ایسا تھا میں پہلے ایسا تھا میں پہلے ایسا تھا یہ ہوتا ہے جماعتوں میں بھی ہوتا ہے جب بعد میں راستے پر پڑ جاتا ہے اللہ کے راستے پر آدمی بن جاتا ہے وہ پتا میں پہلے ایسا تھا پہلے ایسا تھا اس کی برائیاں کھل جاتی ہے اپنی برائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے جعفر اتنے ساتھ اتنے ابھی تعریف رضی اللہ نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی بادشاہ نے بلایا اکشر کے بادشاہ نے پوچھا نبوت کے بارے میں کہ نبی آئے ہیں تو کیا ہے تو انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ آپ پڑھتے ہیں شکایت نے اپنی اپنے ماحول کی برائیاں بتائی کہ ہم تو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اب اللہ نے ہم کو نبی دیا اور نبی نے ہمیں یہ باتیں سکھائی یہ باتیں سکھائی یہ باتیں سکھائی پہلی بات وہ کو چھپاتا ہے اور رونق کو ظاہر کرتا ہے ایسے ہے دین دین کے راستے سے اللہ عزت دیتے وہ بڑی عزت ہے ہاں۔ بڑی عزت ہے یہ لازوال عزت ہے دین کے راستے سے چاہے غریب ہو اس کو دین مل گیا یہ بڑی عزت ہے تو ہمارا دین کامل ہے ہر حال کا دین ہے اور ہر زمانے میں یہ چلے گا سڑک کی روشنی کی طرح سے ہے بارش کے پانی کی طرح سے کہ وہی بارش کا پانی جو پہلے رہا آتی ہے وہی سڑک اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی وہی کام دے گا اس میں ایمانیات بھی ہے عبادات بھی ہے ایمانیات ہے یعنی اللہ کی باتوں پر یقین کرنا اللہ کے معمود برحق ہونے کا یقین کرنا اور اللہ سے محبت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے نافرمانی سے بچنا یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے ڈرنا اس کے ساتھ کرنا ایمان کا تقاضا ہے ایسے ہی عبادات میں عبادات عبادات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی جان کا استعمال اپنے مال کا استعمال جان بھی اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو اور مال بھی اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو عبادات عبادات بدنی بھی ہوتی ہے عبادات مالی بھی ہوتی ہے تو عبادات کا دین دیا پورا اور اسے پورے اصول ہم کو دیے علم و ذکر اسی لیے ہے کہ ایمان کا کمال آدمی جانے عبادات کی تکمیل کرے عبادات کو صحیح کرے اس لیے علم و ذکر دیا ہے اور علم بھی پورا دیا گیا پورا علم دیا گیا کوئی گوشہ زندگی کا جہالت پر نہیں چھوڑا زندگی کے ہر گوشے کے لیے علم دیا جو حال پیدا ہو اس حال کا علم دیا کہ اب یہ حال پیدا ہو گیا ہے میں کیا کروں جتنے حال پیدائیں گے اتنا علم کھلے گا اور علم حاصل کرنا فرض قرار دیا کہ اپنے دین کا علم حاصل کرو تاکہ جہالت کے ساتھ خدا کی کیونکہ جہالت کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں ہوگی جہالت سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا جہالت سے مخلوق کا حق پیدا نہیں ہوتا جہالت میں حقوق کی پائمالی ہوتی ہے اور مالوں کا اصراف بھی ہوتا ہے اس لیے جہالت کے مقابلے میں علم دیا تاکہ عبادتیں صحیح ہو جائیں جب عبادتیں صحیح ہو جائیں گی تو اس کے اثرات اور ثمرات بھی آئیں گے اس کے فضائل بھی ملیں گے عبادتیں اخلاق کو ٹھیک کرتی ہے اس لیے علم و ذکر والی عبادتیں بھی دی گئی کہ اس عبادت کا جو حال پیدا ہو اس کو پوچھو جو حال پیدا ہو اس کو پوچھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا کلائی میں سے تو حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ کلائی میں سے ہاتھ ٹوٹ گیا فرمایا اس وقت کٹا اچھا باندھ لو اور وضو کے وقت میں مسا کر لو ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا کریں تو ہاتھ ٹوٹنے کا تین دیا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وضو نماز نہیں پڑھیں گے کیسے نہیں ہوگا نماز بھی پڑھو گے وضو بھی کرو گے نماز بھی پڑھو گے تو ہر ہاں، ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے کہ ہڈی پٹی لگتی ہے وہ پٹی لگا لو جوڑنے کی اور جب وضو کا نمبر آوے تو مشا کر لو کہاں پہ پتے اجرا ایک صحابی ہے مشہور صحابی عمرے پہ گئے احرام والا احرام باندھنے کے بعد بال کٹنا بال کاٹنا منائے بال نہیں کٹ سکتے اللہ کی شان ان کے سر میں اتنی جوڑے پڑی اتنی جوڑے پڑی کہ وہ چہرے پر رینگنے لگی کھانا پکا رہے تھے انڈیا چولہے پر ہے مشہور جو کر کے پھوک مار رہے ہیں ہاتھ جلانے کے لیے ہاں۔ تو اس کی چوہے جو ہے وہ چہرے پر رنگ رہی ہے یہ حل پیدا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا سیو جی کا حوام لوگ کا یہ جو ہے پریشان کر رہی ہے کہ جی ہاں بہت پریشان کر رہی ہے بال تو کٹا نہیں سکتا یہ ہوں یہ حال پیدا ہو گیا تو حکم دیا کہ بال کٹوا لو اور بال کٹوانے کے بعد اس کا کفارا پی دیا یہ ہے یہ دے دینا حل نکل آیا علم سے دین آسان ہو جاتا ہے علم نہ ہونے سے حرج ہوگا سنا بے دین بے علم کی وجہ سے اپنے دین کو مشکل سمجھ رہے ہیں من حرج اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہاں لیکن کیونکہ پوچھنا نہیں ہوتا سیکھنا نہیں ہوتا اس لیے یا تو جہالت سے عمل کریں گے یا پھر وہ عمل چھوٹ جائے گا ہمیں تو پورا دین دیا ہے تاکہ ہماری عبادتیں ہماری سب چیزیں صحیح ہو جائیں تو آسانی ہو گئی روز روز کی تلقین فرماتے تھے کہ حرج میں تنگی میں تکلیف میں نہ پڑو پوچھا کرو تین کو پوچھا کرو تین کو کہ اب میں کیا کروں اب کیا کروں یہ ہو گیا ہے اب کیا کروں یہ ہو گیا ہے پریشانی کا یہ علاج ہے تنگی کا یہ علاج ہے تاکہ تمہارے دین کا راستہ ملے جیسے مسافر پوچھتا ہے کسی سے یا بھی آدمی پوچھتا ہے شہر میں ریلوے اسٹیشن کہاں ہے تاک خانہ کہاں ہے تو ہر آدمی جو جانتا ہوگا وہ فوراً بتا دے گا کہ تاکھانہ ادھر ہے ریلوے اسٹیشن ادھر ہے کوئی منع نہیں کرے گا رواج ہے دنیا میں بتانے کا دین میں بھی تاکہ زندگی کی بنیاد جو ہے وہ علم آ رہے جہالت پر نہ رہے بے خبری پر نہ رہے کیونکہ پورا علم پورا دین دیا ہے تو پورے دین کے لیے پورا علم بھی دیا عبادات کا علم پورا دیا ہاں۔ اصولی طور پر پورا دیا ہے اصول دیے ہیں تاکہ ان اصول کی روشنی میں ہر زمانے میں رہبری دی جائے عبادتیں صحیح ہو جانا عبادت اصل ہے عبادت اصل ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسانوں کا مالوں کا استعمال صحیح رہے پھر چونکہ دنیا دار الحقوق ہے اس لیے عبادت تو اللہ کا حق ہے جس طرح اللہ تعالی کا حق ہے اللہ کے مخلوق کے بھی حقوق ہیں کیونکہ دنیا دار الحقوق یہ دنیا دار الحقوق ہے یہاں آنے کے دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تعلقات قائم ہوتے ہیں یہ کون ہے کہ فلانے کا بیٹا ہے یہ کہ فلانے کا نواسا ہے یہ فلانے خاندان کا ہے یہ فلاں جگہ کا ہے پھر اس کی زمین اس کی جائیداد ہاں، اس کی رشتے داریاں مختلف تعلقات قائم ہوتے ہیں انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے حیوانوں کے کوئی تعلقات نہیں وہ ہمارے تعلقات ہیں مختلف قسم کے ان تعلقات کی وجہ سے حقوق قائم ہوں گے اللہ کے حقوق وہ عبادات کہلاتی ہے اللہ نے اپنے حقوق تھوڑے رکھے زیادہ نہیں رکھے پچیس علماء نے کہا پچیس فیصد حقوق اللہ کے ہیں شریعت میں سے پچہتر فیصد حقوق بندوں کے ہیں کتنے پچیس فیصد اللہ کے اپنے حقوق تھوڑے رکھے اللہ حکیم بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اپنے بندوں کو مہربان ہے تو اب ان کا یہ اعلان ہے اللہ پاک کا یورید اللہ بکم السر ولا یورید بکم العسر اللہ بادشاہ ہے حکیم و خبیر ہے اس کو کسی کی عبادت کی کیا ضرورت ہے لیکن کچھ ضابطے قاعدے ہوتے ہیں شاہی کہاں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے دشواری کا نہیں ہے یہ کہا اس لیے اپنے حقوق تھوڑے رکھے اور اس میں بھی معافی کی گنجائش رکھی کہ میرے اپنے حقوق ہیں معافی کر دوں گا معافی بھی دے دوں گا بچے سے کہ شیر کو اور کفر نہ کرے شیر کو کفر ایسی معافی نہیں ہے یہ بڑا جرم ہے خدا کے وجود کا انکار ہے ایک اور کفر خدا کی عظمت کا انکار ہے اس کو تمر کہتے ہیں کہ متمرد اس کی بخش نہیں ہوگی سرکش ہے یہ کہ اللہ کا حق ماننے کو تیار نہیں اللہ کو اللہ ماننے کو تیار نہیں اس لیے اس کی معافی نہیں ہوگی ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آپ کا پڑاؤ ہوا ایک عورت کھانا پکا رہی تھی چھوٹا بچہ اس کا اس کا چولہا چل رہا تھا ہوا چل رہی تھی وہاں کی لپٹ باہر نکلتی تھی چولہے میں وہ بچہ کرے وہ پھر گڑی بچے کو بچا رہے اس کو معلوم ہوا کہ اس مجنے میں اللہ کے رسول بھی ہیں حضور کے زمانے میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے دور دور کے انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کیوں کہ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے والے اور سب اور مبلغین جاتے تھے ان کے ہاتھوں پر لوگ اسلام لاتے تھے تو ان کو حضور کے وجود کا تو علم ہو گیا تھا مگر حاضری نہیں ہوئی زیادہ تو ایسے لوگ ہوتے تھے حج میں ایسے لوگ ملتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ ملے حج میں پوچھتے تھے انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ ہاں میں اللہ کا رسول اب ہوئی پہچان تو وہ عورت بھی اسی میں سے تھی مسلمان اس کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی ہیں تو پوچھا آ کر کے کہ انت رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے فرمایا کیوں نہیں اللہ تو ماں سے بھی زیادہ مہربان کہنے لگی کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ کی اصلاح کہتے ہیں روایتوں میں ہے کہ وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا اور رونے لگے رسول صلی اللہ سر جھکایا رونے لگے اور سب پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی آگ کی سزا نہیں دے گا الا اللہ ایسا سرکش انسان کہ جو لا الہ الا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے حالانکہ اللہ سچا محبوب ہے اس کے سب کو محبوب نہیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو دیں گے سزا باقی سزا نہیں دیں گے آپ کی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رعوف ہے بہت مہربان اس لیے اپنا حق اللہ نے تھوڑا رکھا پچیس فیصد ہماری فکا کی کتاب ہے جسے پڑھائی جاتے مدارس میں ہدایات شریعت کے آکام ہے اس میں جلوں میں ہے ایک جلد جو ہے پہلی وہ عبادت پر ہے کتاب سے شروع ہوگی اور کتاب الحج پر جا کر ختم ہو جائے گی یہ عبادت اللہ کے حقوق آگے پھر بعد میں منزوں والے حق شروع ہوں گے یہ کتاب الکاح پھر نکاح کرنا پڑے گا ہاں، کیا آیا ہمارا نمبر ہمارے حقوق تو باقی تین جلدیں تین حصے جو ہیں وہ اسی کے بندوں کے حقوق کے کہ بندوں کے حقوق کے پچہتر فیصد ہے آپس میں اس میں سب مخلوق کے حقوق ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں تین ہمارا کامل ہے کتابوں میں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جانوروں کے حقوق ہیں جانور پالتے ہو اس کا حق ادا کرو تو جب جانوروں کے حقوق بتائے جائیں گے تو آپس کے تعلقات کے حقوق نہیں بتائے جائیں گے اس لیے دین کے دو شعبے ہیں ایک معاشرت ہے ایک معاملات ہے معاشرت اور معاملات میں بندوں کے حقوق ہیں معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو اور معاملات کہتے ہیں آپس کے لین دین کو عربی کے لفظ عربی کے کلمات سے معاشرت تو دین میں معاشرت ہے رہن سہن کہ ہمارا رہن سہن دوسروں کے ساتھ کیسا ہو اس کا بڑا اثر ہے عبادت تو آدمی کر لیں نماز بھی پڑھ لے روزہ بھی رکھ لے زکات بھی دے لے بھی کر لے خیر خیرات بھی کر لے اچھی بات ذمہ داری ہے اللہ کی دی ہوئی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے تعلقات ہیں ان میں کیا کرنا ہے تو اس میں ہم کو معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے ہماری معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے تمہاری معاشرہ تمہارا دوسروں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہوگا تو ہماری معاشرت کی بنیاد ہمارے رہن سہن کی بنیاد ہم کو سکھائی ہے کہ احسان کرنا سیکھو دوسروں کے ساتھ کے رہن سہن میں تمہاری طرف سے احسان کا ظہور ہو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کا ظہور ہو ایزا کسی کو نہ پہنچے حق کسی کا نہ دبے اس کو معاشرت کہتے ہیں دین کے قائم ہونے کا بہت بڑا دار و مدار معاشرت پر ہے جتنی مسلمانوں کی معاشرت اچھی ہوگی دین اس پر قائم ہوگا مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ تھا ہاں۔ کہ تمہاری معاشرت اچھی ہوئی تمہارا رہن سہن اچھا ہوا تو دل کھینچے چلے آئیں گے معاشرت آپس کا رہن سہن تو کیا بنیاد ہے آپس کے رہن سہن کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے کہ احسان کرنا سیکھو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ خود بھی احسان کرنے والا ہے اللہ خود ہی احسان کرنے والا ہے نعمتیں دینے والا ہے یہ اللہ کے اخلاق ہے معاشرت میں احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا تو دو دو آدمیوں کو بھائی بنایا یہ معاشرت ہے معاشرت بھائی بنایا میں بھی لوگوں دو دو آدمیوں کو بھائی بنایا مدینہ میں بھی دو دو بھائی بنایا ایک مہاجر ایک انصار حکومت یہ بھائی چارہ بھائی بنو اور کام کرو بھائی رہو اور کام کرو یہ حریف بننا مقابل ہونا کہ یہ نہیں یہ نہیں بھائی بنو اور کام کرو پہلے ہی دن سے یہ دو بھائی یہ دو بھائی یہ دو بھائی اور یہ بھائی چارہ بہت پکا رہا ایک مدت تک ایک ایک مر جائے تو اس کو اس کے میراج نہیں ملتی تھی جیسے بھائی کی میراج بھائی کو ملتی ہے سکے بھائی کی یہ بھائی چارے کو اتنا پکا بنایا تھا پھر بعد میں یہ حکم بدل گیا کہ اب میراج رشتے دار کو ملے گی جو بھائی بنایا گیا تھا اس کو نہیں ملے گی بعد میں میرا کیا کام آ گئے وہ رشتے داری کی وجہ سے ملے گی تو معاشرت سکھائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاشرت میں احسان ہے ہماری معاشرت میں سادگی ہے ہاں معاشرت میں سادگی کہ سادگی ہوگی اور ہماری معاشرت میں حیا ہوگی حضرت رحمت اللہ علیہ نے معاشرت کی یہ دو یہ دو خاصیت بتائی کہ ہماری معاشرت کہ ہماری معاشرت حیا اور شرم پر ہے اور ہماری معاشرت سادگی پر ہے کہ ہم اپنی معاشرت میں اپنے میں سادہ ہیں سادگی اور حیا اور فرمایا غیروں کی معاشرت کہ غیروں کی معاشرت میں بے حیائی ہے اور اصراف ہے ان کی معاشرت میں اسراف ہے ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا جب ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو انہیں زیادہ کمانا پڑے گا فائدہ ہے کہ زیادہ خرچ ہو رہی ہے کوئی چیز تو زیادہ کمانی پڑے گی زیادہ کمانا پڑے گا زیادہ وقت دینا پڑے گا اس لیے آج لوگوں کی ہماری معاشرت بگڑ گئی ہے اس میں اصراف آ گیا اس لیے ہم پر ہماری دنیا تنگ ہو گئی کمانے کا بھی وقت پورا نہیں ملتا اور عبادت کا وقت پورا نہیں ملتا اور کمائیاں بھی پوری کافی نہیں ہوتی اسراف کا اثر ہے تنگی اور سادگی کا اثر ہے آسانی یہ دو خاص ہے باقی اسراف باقی ہماری معاشرت ہماری معاشرت نے ہم کو احسان سکھایا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو معاشرت کے اعمال کی تعلیم دی جیسے عبادت کے اعمال کی تعلیم ہے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے معاشرت کے اعمال کی تعلیم دی کہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کی معاشرت دینی بنے تو معاشرت کے اعمال کی تعلیم دی کہ معاشرت کے کیا اعمال ہیں تو فرمایا یا یو افسلام السلام وأطعم الطعام وسلوا الأرحام وسلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام علماء نے فرمایا ہے یہ معاشرت کے اعمال ہے رہن سہن کے اعمال ہے مسلمانوں کا رہن سہن لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو السلام علیکم سلام کرنا یہ معاشرے کا معاشرے کا عمل ہے اسلامی رہن سہن کا عمل ہے کہ اپنے بھائی کو سلام کرے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے اور وہ بندہ تکبر سے بری ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے حدیثوں میں البادی سلام انل کبر حدیث باغ میں البادی بھی سلام بری انل کبر سلام کرنے میں جو پہل کرے ہیں وہ تکبر سے بری اور پاک ہے ہے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے بات بزرگوں کا یہی عمل رہا ہم نے سلام کرنے کرے ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ہمارے مولانا ہمارے استاد تھے مولانا اعزاز علی صاحب اسی زمانے میں میں یہ بڑے حضرات تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابراہیم صاحب علیہ ہمارے استاد کے ان کی عجیب عادت تھی کوئی طالب علم ہو مسجد کا کر ہو کوئی بھی مسلمان سامنے سے آ گئے کبھی اس کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کو سلام کرے یہ خاص ان کی صفت ہمیشہ ایک دم پہلے سے سلام کرے علیکم کسی کو موقع نہیں ملتا تھا ہاں۔ اگر دو بدو ہو جائیں گے راستے میں کہ وہ ان کو سلام کرے وہ کوئی پہلے سلام یہ ان کے ساتھ مخصوص صفت ہے پہلے سلام کریں گے اپنے بھائی کی سلامتی چاہنا السلام علیکم دعا ہے دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو آپ پر رحمت ہو اللہ کی برکت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیکھنے کی ملتی ہے پورے اس پر سلام کرنا سننا جواب دینا واجب ہاں جواب دینا واجب یہ مسئلہ ہے کہ کسی کا سلام ہو جواب دو اور اونچے معیار والا نیچے معیار والے کو سلام کرے اس نے معاشرہ سواری پر ایک ہے اور ایک پیادہ ہے تو جو سوار ہے وہ پیادے کو سلام کرے جو اوپر ہے وہ نیچے والے کو سلام کرے معاشرت کی خوبی رہن سہن کی خوبی سوار سواری رہا ہے تو وہ سلام کرے چلنے والا بیٹھے ہوئے کا سلام کرے اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو بیوی بچوں کو سلام کرو کہ سلام کی برکت بھی ملے گی علماء نے لکھا ہے اور سلام کرنے سے تمہارے درمیان میں تمہارے گھر والوں کے درمیان میں محبت بھی ہوگی اور سنت پر عمل بھی ہوگا سلام اسلامی معاشرت کا طریقہ یہ سب کے لیے سلامتی جاتے ہیں تو یہ معاشرت کے عمل میں یہ تلقین ہوئی مدینے میں کہہ لو وہ کثرت سے سلام کرو وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر والوں کو سلام کرتے تھے رات کا وقت ہوتا تھا گھر والے لیٹے ہوئے ہوتے تھے پتہ نہیں سوئے سو گئے ہیں جاگ رہے ہیں تو سلام آتی اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر سو گئے ہوں تو جاگ جا رہے اور جاگتے ہوں تو سلام سن لے تاکہ اچھا، سلام کے ذریعے سے ان کو تکلیف بھی نہ ہو کہ سلام کرنے کی وجہ سے ان کی نیند اڑ گئی کسی کی نیند اڑانا تشویش ہے تشویش منع ہے جیسے کوئی سو رہا اس کے بعد قرآن پڑھنا اس کے بعد یہ نہ کرو اسی طرح سونے تھا اس کو اس کا حق ہے معاشرت کا عمل دوسروں کے لیے سلامتی دوسروں کے لیے خیر دوسروں کے ساتھ احسان تو معاشرت کا ایک عمل سلام یہ سلام کا رواج کرو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ مسلمانوں کی معاشرت میں منو منوبرا ایسی جگہ بنی تھی کہ باہر سے لوگ آتے تھے ہاں۔ برکت بنا ہوا تھا ہجرت اور سنت کا لوگوں کی آمد لوگوں کی آمد پر کیا کرو کیا لوگوں سے کمانا ہے کہ نہیں ان سے کمانا نہیں ہے دنیا میں لوگ باہر والوں سے کماتے ہیں سے لوگ آئیں گے سیاحت والے ٹور والے ان سے لوگ کماتے ہیں ہمارے دین میں یہ مسافر ہے کھانا کھلاؤ تو مہمانداری سکھائی مہمانداری سکھائی کیونکہ مہمانداری جو ہے وہ نبوت کے اخلاق ہے ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ بتائی ہے یعنی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے معاشرہ کسی کو بھی اپنا مہمان بنایا اور مہمان بنا کر کے اس کے ساتھ کھانا کھایا ابراہیم علیہ السلام بستی خلیل ان کی بستی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کریت الخلیل کے نام سے فلسطین میں ان بستی والوں میں ابھی تک یہ اثر ہے سخاوت کا لوگوں نے خلائلہ خلائلہ کہتے ہیں یہ یہ کون خلائی خلے والے آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آنے والوں کا اکرام کا پہچان ہو نہ ہو کوئی بھی ہو ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگ نے کرایے پر گاڑی کی تو ایک بڑے بھی آئے ڈرائیور سے کہنے لگے ہم کوئی پہچان نہیں پہلے پہلا ہی دن تھا ڈرائیور سے کہنے لگے کہ یہ مہمان ہے انہیں اطمینان سے لے جانا تو ڈرائیور نے وہاں کا تھا اس نے سر پر ہاتھ لے کے سر آنکھوں پر کیوں گیا اس کو کرم کہتے ہیں آدمی میں کرم کی صفت ہے آدمی کریم منفر ہے دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو معاشرت کے اعمال دیے لوگوں کھانا کھلاؤ تو اتنا اس پر عمل ہوا کہ بھوکھا رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے مالدہ تو تھے نہیں شروع میں انسار کھانا کم ملتا تھا مدینے جانے کے بعد جب عمر فرماتے تھے جب تک خیبر پتے نہیں ہوا وہاں تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہاں، اتنی انکم بھی نہیں تھی کہ کہاں پیٹ بھر کر آئے جب خیبر ہوا مزہ نہیں آئی تو پیٹ بھر کر کھانا ملا لیکن اس کے ساتھ یہ جلسہ بنا کہ کھانا کھلانے والے بناؤ کھانا بیچنے والے نہیں بنائے کھانا بیچو یہ نہیں یہ الگ ہے معاشرت کھانا کھلاؤ اتم لوگ کھانا کھلاتے تھے انصار مدینہ سے فرمایا اے مدینہ والو اسلام سے پہلے تو تم بڑے سخی تھے اور اب اب کیا کیا ہو ہو گیا گیا آپ کو تو نے اس تمبی کا اتنا اثر لیا کہ ان کے باغوں کے چاروں طرف جو باڑھ لگی ہوئی تھی باؤنڈریاں وہ انہوں نے توڑ دی جگہ جگہ سے کوئی بھی باغ میں آ جائے اور کھا لے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں جی ہاں۔ کچی کچی مٹی کی دیوانے بناتے تھے کہتے ہیں اسے عربی میں وہ ہوتے تھے باغوں کے چاروں ڈور جانور اندر نہ آئے بند رہے ہاں۔ انسان نے جگہ جگہ وہ دیوانے توڑ دی کہ لوگ باغ میں آئیں اور کھائیں ثقافت اختیار کرو ہاں ثقافت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے جس میں ثقافت آئی تو وہ جنت کے درخت کی ٹہنی سے لٹک گیا اب یہ ٹہنی اس کو جنت میں پہنچا دے گی ترغیب دی معاشرت الحمد للہ اس کام کی برکت سے لوگوں میں یہ صفت آئی ہے لوگ کھانا کھلاتے ہیں پسند نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں لوگ آویں اور ہم پیسے لے کے انہوں کھانا کھلاویں کہ ہمارا کھانا کھا لیں تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے شوق سے کھانا کھلاتے کوئی تعلق نہیں کوئی رشتے داری نہیں کوئی جان پہچان نہیں کیوں کہ اللہ کے راستے میں آئے کہ ہمارے گھر کا ہم کھانا کھلائیں انہوں نے اظہار صاحب ہمارے سے رحمت اللہ علیہ مدرسے ہمارے گھر میں فرماتے تھے کہ مول صاحب کا دسترخوان بہت لمبا ہو گیا بنگلے والی مسجد سے چلا تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا دسترخوان لوگ کھا رہے ہیں اور لوگ اپنی شہادت سمجھ کر کھلا رہے ہیں کہ ہمارا کھانا کھائیں یہ لوگ ہاں۔ کوئی احسان نہیں کچھ نہیں کوئی نام نمود نہیں درخواست لاتے ہیں کہ ہمارا کھانا میں کھانا لاؤں گا میں کھانا لاؤں گا میں ایک صفت معاشرت کی ہے صحابت کی حضور نے تعلیم دی تھی اس کی بننے والوں کو کہ اپنا معاشرہ دینی بناؤ دینی معاشرت کے عمل سلام کرو کھانے کھلاؤ ثقافت کرو سلا رحمی کرو وسیل الرحم سلا رحمی کرو رشتے داروں سے تعلق جوڑو جاہلیت کی وجہ سے قبائل میں تعصب ہو گیا تعصب پھیل گیا قبائلی تعصب قومی تعصب اس تعصب کی وجہ سے دشمنی ہو گئی حریفہ حسد پیدا ہو گیا تھا قبائلی جنگیں چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس کو کاٹا کہ اپنے رشتے داروں کو پہچانا عرب جو ہے اپنا نصب نامہ بھی یاد رکھتے تھے یہ فلانے کے اولاد ہے کا یہ دادا ہے پھر دادا کا یہ دادا دادا کے آخر تک بنو فلان جو فلانے کے اولاد ہے اور حضور اس کے تلقین فرماتے تھے کہ اپنا نصب پہچانو تار فلان صاحب اپنا نصب پہچانو تاکہ اپنے دادا اور دادا کی اولاد کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو اچھا سلوک کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں کو پہچان ان کا دادا ہے ان کے دادا ہمارا ایک دادا ہے آگے جا کے ہم ایک دادا کی ہیں تاکہ قبائلی تعصب ختم ہو جائے اور معاشرت اور رہن سہن دینی ایمانی بنے اللہ کے حکم والی احسان پر بنیاد آ جائے معاشرت معاشرت پر بڑا دار مدار ہے دین پھیلنے کا مسلمانوں کی معاشرت بگڑ جاتی ہے ان کا دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ صحیح نہیں ہوتا تو نفرت پیدا ہوتی ہے نفرت کے بعد دعوت قبول نہیں ہوتی لوگ بات نہیں لیتے کیونکہ ان کو ایک دوسرے سے نفرت ہے جیسے حضور جب اپنے دعوت دینے والوں کو بیچتے تھے یا تعلیم لینے والوں کو بیچتے تھے تو فرماتے تھے کہ بشیرا بلا تو نفیرا لوگوں کو بشارت سے سنانا خوشخبریاں دینا ان کے حوصلے ہمت بنے نفرت مت دلانا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو جب نفرت پیدا ہوگی تو دوری ہو جائے گی پھر بات کون لے گا نفرت کی دشمنی کی تو بات ہی نہیں دشمنی دشمنی کی تو جگہ ہی نہیں ہے نفرت کا ایسا کوئی پڑتا ہو کہ نفرت پیدا ہو اس کی تاکید ہوتی ہے کہ نفرت کے بعد پھر بات نہیں لیں گے لوگ دور ہو جائیں گے ایسا اسلوب اختیار کرو ایسا ڈھنگ اختیار کرو اپنی بات پیش کرنے کا کام کرنے کا کہ لوگ اس کو آسان بھی سمجھے سچ بھی سمجھے اور آسان سمجھ کر سچ سمجھ کر پھر اس کو لے لیں اور جب اس کو لے لیں تو انہیں آگے بڑھاؤ ان کی قدر کرو نفرت نہ دلاؤ نفرت ہوئی تو آدمی نکل جائے گا ہاتھ ایک صحابی جماعت کی نماز میں سے نکل کر الگ ہو گئے انصاری جماعت کی نماز ہونے کا لاگو ہے لوگوں نے پوچھا کیوں تم منافق ہو کہ نماز میں شریک نہیں میں منافق نہیں ہوں میں منافق نہیں ہوں میں مسلمان ہوں یہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھوں گا نفرت کی پھر حضور سے عرض کیا رسول اللہ یہ معاذ ابن جبل صحابی ہیں مشہور ہیں انصاری وہ بھی انصاری ہے عالم ہے صحابہ کی نماز میں محاذ ہونے والا عالم ہے حلال حرام سے زیادہ جاننے والے ہلکا یہ محاذ نماز پڑھاتے ہیں ہم لوگ دن بھر اپنے باغوں میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اونٹوں سے پانی کھینچ کھینچ کر کے زمین کو پانی دیتے ہیں تو شام میں تھک کر چور ہو جاتے ہیں ہم اخلو نوازی ہے اونٹوں سے پانی کھینچ کر کے زمین کو پانی دیتے ہیں شام کو چور ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو یہ مواد جو ہے عشاء کی نماز میں بقرہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے اس لیے وہ کٹ گئے کا کرا پڑھتے تھے تو کوئی گناہ تو نہیں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے بقرہ پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت سن کر کے حضرت معاذ پر بہت ناراض ہوئے حالانکہ حضرت معاذ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یا معاذ انی وحبو کا آپ سے محبت ہے محبت ہے اے معاذ آپ سے محبت ہے اسی محبت کے ذمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا سکھائی جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے رب عین اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت ہے یہ دعا سکھانے سے پہلے یہ تمیز تھی کہ معاذ آپ سے محبت ہے بعض روایتوں کے معاذ نے بھی جواب میں کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے تو معاملہ تو محبت کا تھا لیکن یہاں بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے وہ ناراض ہو کر کے کیا فرمایا حضرت مواز سے فتان یا مواز مواز کتنا کرو گے علماء نے فرمایا کہ فتنے سے مراد فتنا جھگڑا جو کی بات نہیں ہے فتنے سے مراد نفرت ہے حدیث شرح کرنے والے علماء نے یہ دیکھا اے منفر انہوں نے معاذ لوگوں کو نفرت گے تمہاری نماز پڑھانے سے ان کو نفرت ہو گئی کٹ گیا آدمی تو اسلامی معاشرہ اسلامی رہن سہن اس میں نفرت نہیں ہونی چاہیے برداشت کریں دوسروں کی طرف سے صبر کریں درگزر کریں معاف کریں سلوک کریں کیا معاشرہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا جتنے تعلقات اتنے احسان جتنے تعلقات اتنے احسان ہماری معاشرت احسان پر ہے کہ جب احسان ہوگا تو ایپ چھپ جائیں گے ہاں احسان میں ایپ ہیں نقصان میں ایپ کھلتے ہیں کسی کا نقصان کیا تو اس پر ایپ ایپ کھلیں گے یہ چیز اور احسان کیا ہے تو ایپ چھپ جائیں گے اسلامی معاشرہ تو اسلامی رہن سہن جو ہے مذہب میں وہ احسان پر ہے واپ اللہ یہ اس کی دلیل ہے واپ ادال ولاشو شیعہ و بل والین حسانا وبی دل قربا ول یاما ول بتا و دل قربا وبیل وما کو یہ پوری آیت ہے سورہ نشا کی یہ معاشرت کی بات اس میں کہی ہے عبادت تو ایک اللہ کی کرو گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے یہ اللہ کا حق ہو گیا حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا مجھے یا معاذ تدری ماتا حق اللہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے ہم میں کیا جانوں آپ بتانیں گے اللہ کے نبی فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اللہ کا ہوا بد اللہ بلا رسول کو بھی ایشیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد معاشرت کیا ہے باپ ہے ماں اللہ کے بعد ہاں، سب سے قریب اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو گے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے ماں باپ کے ساتھ کا تعلق معاشرت کا تعلق ہے ان کا سب سے بڑا حق ہے یہ وجود میں آنے کا ذریعہ ہے ماں باپ کافر ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی کفر والی بات کو مت مانو لیکن ان کے ساتھ سلوک کرو ان کے ساتھ احسان کرو کہ ان کا ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو وہ بلوارے والدین انہیں احسان ہو وہ بھی دل قربا اور رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو رشتے داروں کے ساتھ جھگڑوں میں جھگڑے انہوں نے کتافت والوں نہیں ہوتے نہیں ان کے ساتھ احسان کرو قرابت والوں کے ساتھ احسان کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے ہاں روزی میں بھی برکت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد اچھا ذکر بات ہی رہتا ہے ہاں یہ اس کی برکتیں قرابت والوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ احسان کرو جتنا قریب کا رشتہ اتنا اس کا احسان کا حق زیادہ اور کہ یتیموں کے ساتھ احسان کرو عرب میں دستور تھا کہ کوئی یتیم ہوا تو سارا مال لے لیتے تھے یہ مال کو کیا کرے گا دشمن آئیں گے تو ہم لڑیں گے یہ کیا کرے گا تو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے دروازہ بند کیا کہ یتیموں کے ساتھ سلوک کرو چاہے تمہارا خاندان کا یتیم ہو غیر خاندان کا یتیم ہو یہ جی، یتیموں کے ساتھ احسان کرو اگر خاندان کا یتیم ہے تو اس کا حق زیادہ نہیں تو اس کا عام حق ہے اور پھر یہ پڑوسی کا حق ہے بلجار دل پور کا یہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو یہ پڑوسی کتنے ہیں کہ تین درجے کے پڑوسی بھی ہے اور چچا کا بیٹا بھی ہے ہوتا ہے چچا کے بیٹے ساتھ رہتے ہیں تو پڑوسی بھی ہے ایک دادا کی اولاد ہے اس کا حق پڑوسی کا بھی ہے اور اس کا حق اسلام کا بھی ہے اور اس کا حق قرابت کا بھی ہے یہ قریب بھی ہے پڑوسی بھی ہے اور مسلم ہے چھوٹا کا بیٹا ہے اس کے تین حق ہاں اور دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن کرابت نہیں ہے پڑوس میں رہتا ہے یہ اس کا حق پڑوس کا بھی ہے اور اس کا حق یا اس کا حق اسلام کا بھی ہے تیسرا پڑوسی وہ ہے بھائی پڑوسی ہے مسلمان بھی نہیں ہے رشتے دار بھی نہیں ہے کہ اس کا بھی حق ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے اکثر پوچھتے رہتے تھے جب گھر میں آتے تھے تو یہ پڑوسی کے یہاں کچھ بھیجوایا کچھ دیا ان کو یہ تو کیا پڑوسی کوئی بڑے عالم تھے بڑے بزرگ رہتے تھے پڑوس میں کوئی بڑا عالم نہیں کوئی بڑا بزرگ نہیں مسلمان نہیں بھائی یہودی پڑوس میں رہتا تھا ایک یہودی پڑوس میں رہتا اس کی خبر گیری تھی کیوں کہ ہمارا پڑوسی ہے ہماری معاشرت ہمارا رہن سہن دیکھے گا وہ میرے پڑوسی کا رہن سہن میرے ساتھ کیسا ہے حضور فرماتے تھے جبریل مجھ کو برابر پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے ہیں جبریل مزار جبریل یوسین فل جار حتہ زمن تو اللہ سے یوگا رہتے ہوں جبریل مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے تھے مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے کہ پڑوس کے بڑا حق ہے پڑوسیوں کا ایزا پہنچانے والا پڑوسیوں کو نقصان پہنچنے والا معاشرت کا بڑا گناہ ہے میں پٹے والا پڑوسیوں کو ایزا دیتی میں چلی گئی معاشرت کا گناہ ہے یہ حالانکہ وہ عبادت گزار بھی تھی پڑوسیوں کو ایزا دیتی یہ معاشرت کی نفرمانی ہے رہن سہن کی نفرمانی ہے تو اس کی عبادت پر غالب آ گئی پڑوسی دار جل قربا بل دور کا پڑوسی دور کا پڑوسی ہو وہ صاحب بل جم وہ تمہارا ساتھی مختلف ساتھی ہوتے ہیں یہ کون ہے کہ ہمارے کلاس کا ساتھی ہے ساتھ پڑھتے ہیں کلاس پہ لوگ کہتے لوگ اس کو ہم سبق کہ اس کا بھی حق ہے اس کے ساتھ کی معاشرت صحیح رکھو اس کے ساتھ کا رہن سہن صحیح رکھو یہ کون ہے کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں ایک شعبے میں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرو اس طرح سب کے ساتھ ہے ایک فیکٹری میں ہم کام کرتے ہیں یہ تمہارا مساحد ہے تمہارا ساتھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرو بلجم کا ہی مطلب ہوتا ہے اور یہ مسافروں کے ساتھ سلوک کرو مسافروں کے ساتھ سلوک کرو مسافروں کا احسان کرو ان کی ضرورتیں پوری کرو بڑی بات ہے دلوں کو کھینچنے والی دلوں کو جوڑنے والی دنوں کے ساتھ لوگ لڑتے ہیں کہ مت لڑو دنوں کے ساتھ نرمی کرو حج کی نیکی بتائیے کہ کون سا حج مقرور ہے کون سا حج نیکی والا ہے تو مان کہ کھانوں کے لو وہ کہاں وہ بھی مسافر ہے ہماری معاشرت احسان پر ہے تو مسافروں کے ساتھ احسان سلوک کرو راستہ دکھاؤ کوئی حاجت ہے اس کی تو حاجت پوری کرو ابن سبیل کہا اس کو قرآن پاس ابن سبیل راستے کا بیٹا کیوں کہ اس کا تو کوئی ہے نہیں سفر میں وہ اکیلا ہے پیسنجر ہے اس کا کوئی نہیں ہے وہ ہے اس کا راستہ ہے اسی سلوک کرنا کہ کرو گے کو دل جائے گا اس کو اس کو کوئی تکلیف ہے تکلیف دور کری پانی نے پانی پلا دیا کھانا کھلا دیا معاشرت کا کام ہے مسافروں کے ساتھ اور وما ملکہ ایمانوں کو آخری یہ تمہارے غلام تمہارے نوکر چاکر یہ کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو ہاں یہ تمہارے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا نوکر بنایا ہے ہاں تو وہ حقیر نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اس کا حق ادا کرو اس کے ساتھ احسان کرو تو یہ دلیل ہے میرے دوستوں قرآن پاک کی آیت کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ احسان پر ہے یہ ہم کو سکھایا ہے اس احسان کی وجہ سے دل جڑ جاتے ہیں کہنا نہیں پڑتا دل جڑتے ہیں سلام کرنے سے احسان کرنے سے اور جب دل جڑیں گے دل مائل ہوں گے اور پھر جن کی بات کہی جائے گی وہ بھی لے لی جائے گی مدینہ منورہ کی معاشرت صحیح ہو گئی فاسبہ تم بل ہی خوانا انصار مدینہ سے اللہ نے فرمایا کہ مدینے والوں اللہ کا احسان یاد کرو جب آپس میں لڑائی ہو گئی تھی انصار مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت لے کر وہاں وہاں لے گئے اور معاملے کو رفع دفع کروایا اور سب کو ندامت دلوائی پائے ایسا ہی کہ تم تو تم تو کیسے تھے تم تو آپس میں دشمن تھے کیونکہ مدینہ میں قبائلی جنگ چلتی تھی پہلے برسوں تک چلی بہت کمہزی ہوئی ہم آیا دین آیا تو دین نے ان کو بھائی بنایا وہ بھائی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا تم تو دشمن تھے ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی تو ہم نے تم کو بھائی بنایا تم بھائی جی، یہ ادھر کیسے چلے گئے دوسری طرف سنسار کو ندامت ہوئی تو مدینہ کا جو معاشرہ ہوا مدینہ کا جو ماحول ہوا وہ بھائی چارے کا ہوا واقعی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہو گئے ہاں جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو آسرا دیتے تھے وہاں سے ان کی خدمت کرتے تھے ان کو کھانے کھلاتے تھے اور دین کی تعلیم بھی دیتے تھے ان کو اپنے ہاں لے جاتے تھے اپنی مسجدوں میں لے جاتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے پھر حضور کے پاس لاتے تھے یہ ہمارے یہاں اتنے دن رہے اور یہ سیکھا پھر حضور اسے جج کرتے تھے ضرورت محسوس ہے میں اور لے جاؤ اور ایک ہفتہ اپنے پاس رکھو انہیں سکھاؤ تو سکھاتے بھی تھے کھانے بھی کھلاتے تھے معاشرت تھی کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ اس پر ہے کہ کھانا کھلاؤ سلا رکھتے کرو اور اللہ سے بھی تعلق صحیح رکھو پچھلی راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تو جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے الحمدللہ ہمارے اس عمل میں معاشرت کا ایک جز ہے وہ ہے اکرام مسلم یہ معاشرت کا جز ہے یہ معاشرت کا جز ہے کہ ہماری معاشرت کہ ہماری معاشرت اکرام اس نے اکرام سکھایا ہے اکرام میں انصاف بھی ہے احسان بھی ہے اثار بھی ہے تینوں چیزیں اکرام مسلم کے عنوان کے نیچے ہیں انصاف بھی ہے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا کسی کا حق نہیں دبے گا کسی کا حق نہیں مرے گا انصاف کہلاتا ہے انصاف کرنا فرض ہے انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا انصاف معاشرت میں بھی چلے گا انصاف معاملات میں بھی چلے گا لین دین میں بھی انصاف پورا دیا پورا لیا وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا جس کا لیا اس کا دیا ہاں تو اکرام میں انصاف ہے خدا کرنا معاملات صاف کیونکہ معاملات کی صفائی کا بڑا مدار ہے اگر معاملات بگڑ گئے تو عبادتیں ماری جائے گی حضرت رحمد اللہ نے فرماتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا جب لوگوں کا لین دین خراب ہو جائے گا تو ان کی عبادتیں بھی اثر ہو جائے گی لین دین خراب ہوا حرام ہوا خط دبائے تو ان کی عبادتیں محسوس ہو جائے قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام داخل ہو گیا ہے کاروبار میں کمائیوں میں لین دین میں معاملات لین دین تھا حضرت مہاجن نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا جوان عالم حلال حرام کے پابند سب بڑے بڑے آدمی تھے تھے بہت اپنی سخاوت کی وجہ سے کا مضمون ان کی زندگی میں زیادہ تو بات تیار کردہ علمی گھر کیفک اور سی ڈی ملنے کا نو فام ہے علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ نز تبلیغی مرکز Madni Masjid Fatima plaza block number seven federal B area Karachi علمی کیسے گھر phone number six eight double two triple nine mobile zero triple three two one seven nine four zero nine علمی کیسے گھر پیش کرتا ہے اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت مکمل قرآن پاک نعتیں ہم اور نظمیں اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں